حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت کی مگر آپ نے اس میں سجدہ نہیں کیا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار چار سو چار